تو اب اس کے لیے حفاظتی تدابیر کچھ بتائی جائیں گی علاج بتایا جائے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جس طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کی جاتی ہے پرہیز کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے تو پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے نظر بد اور جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہے اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے یعنی دونوں چیزیں ہیں اگر تکلیف نہیں آئی اور پہلے پڑھ رہے ہیں تو بچاؤ ہوگا اور اس کے بعد وہ علاج ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اخلاص اور اتباع اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا توحید کو پکا کرنا کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا ان نہ لئی سلطان الدین امن و اللہ رب یا شیطان شیتان کا بس زور چلتا ہی نہیں ان پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں جو رب پہ توکل کرتے ہیں تو شیطان ان سے ہار جاتا ہے ان سلطان ہو الزین یا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے مخلص بندے بننا شیطان نے خود کہا تھا کال ربی بیما اغوئی تنی لزئی نن فل ارد و لغوی ان اجمائین اللہ عباد المخلسین اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضروری ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے تو شیطان کی پیروی سے یا شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے سے شیطان کا انسان پہ غالب آنا آسان ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا اور وہ دعوت دیتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ تو اس پر کیا کرنا چاہیے اللہ کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی ایک موقع پہ دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر بتایا کہ مختلف راستے جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور اس پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں اچھا راستہ اور اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے اور برا راستہ اور برا طریقہ بھی ہوتا ہے تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تلاوت فرمائی یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے توحید کے ذریعے اندر کی تہارت ہوتی ہے دل کی یعنی شرک سے پاک ہو جاتا ہے شرک گندگی یا نجاست ہے اور پھر ظاہری تہارت گندگی اور نجاست بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں شیتانوں کو دعوت دینے کے لیے کسی بھی گھر میں شیتانوں کا مسکن ٹوائلٹ کے اندر ہوتا ہے گندگی پسند کرتے ہیں تو اگر ان سے بچنا ہے تو پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیے نجاستوں سے اور بچوں کو بھی پاک صاف رکھیے اب آپ دیکھیے کہ حال کیا ہو گیا ہے ایک نیپی لگتی ہے اور اس میں وہ پتا نہیں کتنی بار پیشاب کرتے ہیں اور وہ نجاست ان کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے بعض اوقات پوٹی بھی کر دیتے ہیں اور مائیں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں ہوتی نہیں ہے اور وہ گندگی میں لتھڑے رہتے ہیں ایک تو ان کو صاف رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی بڑے بڑے بچے ہو جاتے ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہوتے یہ ماؤں کا کتنا بڑا ظلم ہے بچوں کے اوپر نا کہ اپنی سہولت کے لیے انہوں نے بچوں کی زندگیاں خراب کر دی پھر جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے تو پھر اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے ہم نے بچوں کی کیا خدمت کی ان کو گندگیوں میں پالا اور مسلسل گندگی میں رکھا تو بچپن سے ہی انہیں شیتانوں کے گھیرے میں دے دیا یعنی ان کا ٹوائلٹ ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ آپ نیپی اتار دیں یا نیپی کے بغیر ہی سب کچھ چلے گا لیکن اس کو بھی مینٹین کریں سارا وقت نہ لگائے بچے کو کھلا رکھ کر بھی اسے ٹوائلٹ ٹرین کرنے کی ریسپانسبلٹی لیں صرف اپنے آرام کو نہ دیکھے اور صرف موبائل کے ساتھ ہی نہ کھیلتے رہے بچے کے ساتھ بھی کھیلنا سیکھے تو تہارت اور صفائی جو ہے یہ شیتانوں کو بگاتی ہے اور گندگی شیتانوں کو لاتی ہے تو جادو کے اثر سے بھی بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے اب دیکھیے کہ بعض لوگ دنوں نہیں نہاتے بعض لوگ کپڑے بدلتے نہیں یا بدلتے ہوئے اپنے پسینے کو صاف نہیں کرتے اور ان سے اتنی وحشت ناک بو آتی ہے کہ انسان کا دماغ چکرانے لگتا ہے یہ شیتانوں کو اٹریکٹ کرنے بیماریوں کو دعوت دینے کا بہت بڑا ذریعہ ٹھیک ہے انسان کو اپنے جسم کی بو سے نفرت نہیں ہوتی اور وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا وہ دوسروں کے لیے کتنی اذیت کا باعث پھر انڈر آرم انڈر لیگ صفائی نہ کرنا اور وہ جو بال بڑھ جاتے ہیں وہ گندگی کو اپنے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں اس میں اگر آپ ڈیوڈرنٹ لگا بھی لیں تو اندر کی اسمیل نہیں جاتی تو اس کی بھی کوئی روٹین سیٹ کرنی چاہیے کہ ویکلی دو ہفتوں کے بعد مہینے کے اندر کیونکہ فورٹی ڈیز سے اوپر تو آپ جا ہی نہیں سکتے اسی طرح ناخنوں کی صفائی ناخنوں کو کاٹ کے رکھنا منہ کی صفائی کپڑوں کی صفائی گھر کی صفائی ٹوائلٹس کی صفائی ان ساری چیزوں کی صفائی کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ شیتان میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تین گرہ لگاتا ہے ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے وہ سو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتے ہی کیا پڑتا ہے آنکھیں ملتے ہوئے الحمد للہ تو ایک گرہ کھل جاتی وزو کرتا ہے دوسری کھل جاتی نماز پڑھتا ہے ساری گریں کھل جاتی شیتان کے بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے ہر رات ہوتا ہے کہ گریں لگتی ہیں تو اب جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے صبح اٹھ کے وزو ہی نہیں کرتے تو پھر کتنی گروں کا شکار ہو جائیں گے کیسے کیسے شیتان جکڑیں گے ان کو کس کس طرح پھر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ناک جھاڑنے کے متعلق آتے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وزو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے ناک کو اندر سے خوب اچھی طرح انسان صاف کرے تیسری چیز ہے عبادات کی پابندی کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے بے ہی پانچ نمازیں فرض نہیں کی اس کا مقصد ہے رمضان کے روزوں کا کچھ مقصد ہے قرآن کی تلاوت کا کچھ مقصد ہے ازکار کا کچھ مقصد ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا احفظ اللہ یا فض کا اح فض اللہ تجد ہُو اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کیا ہے اس کے حکم ماننا نماز پڑھنا جس جس فرض کو ادا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیتا ہے پھر مسائل کے لیے خصوصاً فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جلح کی ذمہ داری میں ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے پھر اشراق پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے چار رکتے پڑھ لیا کر میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا یعنی تیرے سارے کام کروں گا چار رکتے اس وقت کی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت رش کا وقت ہوتا ہے اور بچوں کو تیار خصوصاً جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ڈیوٹی پہ جانے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا لنچ تیار کرنا بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن انسان اگر دیکھے تو چھ سات منٹ ہی لگتے ہیں چلے زیادہ زیادہ آٹھ منٹ دو منٹ میں ایک رکت تو چار چار منٹ میں دو رکتیں کر کے آٹھ سے دس سے تو اوپر لگتے ہی نہیں تو اگر انسان اپنے اٹھنے کی روٹین کو دس منٹ پہلے کر لے مثلاً اگر آپ فائیو تھرٹی اٹھتے ہیں تو فائیو ٹوینٹی اٹھ جائیں وہ دس منٹ رکھ لیں اس کام کے لیے کیونکہ آپ نے روز دیکھا ہوگا غور کیا ہوگا یعنی ایک روٹین میں جب چلتے ہیں تو مخصوص اوقات پر آپ کے کام ختم ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں یہ کام ختم ہو گیا گڑی پہ دیکھتے ہیں تو وہ وہی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دس منٹ آپ نکال لیں ان چار رکتوں کے لیے وہ ہر روز کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے چاشت ہوتا ہے ذرا لیٹ پڑنا دھوپ چڑھ جائے تو وہ تھی ایک ہی نماز ہے اول وقت پڑھیں گے یعنی سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ بعد پڑھیں گے تو وہ اشراک ہوگی اور اگر آپ ذرا تاخیر سے پڑھیں گے تو وہ چاشت ہوگی نمبر چار ذکر ازکار کی پابندی کرنا حفاظت کی دعائیں پڑھنا ذکر شیتانی حملوں سے بچانے کا محفوظ قلعہ ہے ازکار ایک طرح کی زیرہ ہے یعنی صبح شام کے ازکار زیرہ کے قائم مقام زرہ کہتے ہیں جو دشمن کے وار سے بچاتی ابن قیم کہتے ہیں جیسے جیسے اس کی موٹائی زیادہ ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا بلکہ اس زرا کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر چلانے والے کو خود ہی واپس جا کے لگے گا جیسے بال باؤنس ہوتا ہے نا تو وہ جو تیر جائے گا اس میں تو واپس اسی کو آ کے لگے گا جس نے پھینکا وہ بندہ محفوظ رہے گا ابن کہتے ہیں صبح شام کے ازکار حفاظت میں یا ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے بشرطے کے کہنے والا ان کو شعور سے پڑے ہم بازو کا تو آٹو پہ آ جاتے ہیں بس وہ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں اور زبان چل رہی ہوتی ہے تو اگر شعور سے پڑھیں گے تو ان شاء اللہ بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ بنیں گے یا کنستین کتاب آپ کے پاس ہوگی ان میں صبح شام کے ازکار موجود ہیں پھر ازکار میں کوتاہی کی وجہ سے شیتانی حملے ہوتے ہیں مثلاً آپ نے فرمایا کہ جو شخص تین بار یہ دعا پڑے بسم اللہ میں ہی فی الد عمس العلیم اسے صبح کے وقت پڑے تو شام تک اور شام کے وقت پڑے تو صبح تک کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی کوئی اچانک آنے والی آفت اس پر نہیں آئے گی جو یہ دعا پڑھ لے لیکن کیا ہوتا ہے شیتان بلوا دیتا ہے کوتا ہی کرتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے سے رہ جاتا ہے چوٹ لگے تو یاد آتا اوہ آج تو میں نے یہ دعائیں نہیں پڑی تھی پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجیے جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں آپ نے فرمایا پڑھو اللہ فاطر السماوات والارض عالم و شہادتی کل شعی و ملی کہُ اشد اللہ اللہ اللہ انتا شر نفسی و شر شیطانی و شرک ہی یا شرک ہی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے شرک کا مطلب جال ہے اور شرک کا مطلب اس کا شرک ہے پھر اسی طرح سو دفعہ لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک ہوا لہ الملک شیء قدیر ایسا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے جادو نظر وغیرہ سے جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر آپ کو مثلاً کسی کو جن کا دورہ پڑا اور آپ کو رکیا آتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے نہ کرنا شروع کر دیں اس کو پہلے اپنے اوپر کچھ پڑھے اپنے آپ کے حسار میں لائیں اپنی یعنی وہ آپ دیکھیں نا کہ آپ دشمن کے مقابلے پہ چلے اور آپ نے زیرہ پہنی ہی نہیں ابھی ریسنٹلی مجھے کہیں کا پتا چلا کہ کہیں کچھ لوگ اکٹھے رہتے تھے تو رات کے وقت کسی ایک کو جن پڑ گیا تو جو دو اور لوگ تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر دم کرتے ہیں وہ کرنے لگے ان کو بھی پڑ گیا تو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اپنی پروٹیکشن کی نہیں اور دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے چلے لائف جیکٹ پہلے اپنی پہنو پھر بچوں کو پہنو یہ نہیں پتا تھی نا یہ پتا ہونی بہت ضروری ہے دیکھے نا یہ تو وہی کہ اگر آپ خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسرے کو کرنے کو کہہ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی تاثیر بھی نہیں ہوتی اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ کیوں اس بات کے حریث ہوتے کہ کوئی اور ان پہ بزرگ دم کر دے کیونکہ انہیں پتا کہ اس کے دم کی تاثیر ہوگی کیونکہ یہ با عمل شخص ہے یہ ان کو ہوتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے عمل ہونے میں آپ خود بھی با عمل ہو جائے وہ کام اپنے لیے کر لیں اور اس کے بعد آپ کی بھی ان شاء اللہ افیکٹو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہر چیز کا حل موجود ہے اگر ہم کرنا شروع کر دیں پھر اسی طرح رات کو سونے کے ازگار پڑنا رات کو جو خوفناک خواب آتے ہیں بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ ان کو کوئی اڑا رہا ہے اڑا رہا ہے اڑا اور صبح اٹھتے تھک کے چور ہوتے ہیں بعض لوگ خواب میں بھاگ بھاگ بھاگ کے پیچھے بھینس لگی ہوئی ہے اور وہ کبھی یہاں چھپ رہے ہیں کبھی چور آ رہا ہے تو وہ دروازے بند کر کے وہ کنڈی نہیں چڑھ رہی اس قسم کے خواب اکثر لوگ سناتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یعنی یا یہ کہ کوئی آ گیا اور اس سے پروٹ کے دروازہ کو زور لگا لگا کے بند کرے اور دوسری طرف سے دھکا پڑے لٹرلی انسان صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے تو یہ بھی شیطانی عمل ہوتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے یہ یاد رکھیے دشمن ہے دشمن اپنی دشمنی سے کبھی بھی باز نہیں آتا ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائے وہ رات کو سونے بھی نہیں دیتا دن کو تو بگا ہی رکھتا ہے نہیں یعنی مختلف خواہشات میں مبتلا کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی یہ لے رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں یہ پہن رہے ہیں یہ اتار رہے ہیں تو ان چیزوں میں تکاتا ہے اور رات کو پھر سونے بھی نہیں دیتا تو اس لیے رات کو سوتے وقت کے ازکار اور خصوصاً آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونک مارے اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ہاتھوں میں کل ہو اللہ کُلو رب الفلق رب الناس پڑھ کے دم کر کے اور سر پہ چہرے پہ آگے اور پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ریگولر معمول تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے اور مرض الموت میں تھے تو اس وقت پڑھا حضرت عائشہ نے لیکن آپ ہی کے ہاتھوں کو استعمال کیا پہلے اپنے اوپر ہم کر لیں دم پھر کریں کسی پر یہ جو ہم نے صبح اسکار پڑے جی ہاں۔ تو ہمارے اگر تو صبح اسکار پڑھے ہوئے پھر ٹھیک ہے ذرا ہے صبح شام کے اسکار پڑے ہوئے ہیں آیت الکرسی پڑی ہوئی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑتا ہے وہ سارا دن جنوں سے محفوظ رہتا ہے اور جو شام کو پڑتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے تو اگر آپ نے صبح پڑھ لیا ہے اسکار پڑے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر آپ ڈائریکٹ بھی دم کر سکتے پھر اسی طرح جمعہ کے دن سورت القحف پڑھنا جو شخص پڑھتا ہے دو جمعوں کے دوران اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیتان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیتان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پا لیا یعنی وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے ایک میرا ایک سوال ہے کہ جیسے اگر ایک گھر میں چار پانچ لوگ رہتے ہیں ایک اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑتا ہے کھانے کے وقت بھی پڑتا ہے اسی گھر میں دوسرے دو تین اور لوگ جو داخل ہوتے ہیں وہ نہ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور نہ وہ کھانے سے پہلے اور نہ داخل ہوتے ہوئے تو اس صورت میں بہتر تو یہ کہ سب پڑھیں لیکن اگر کسی ایک نے بھی پڑھا تو انشاءاللہ اللہ پروٹیکشن ہوگی ان شاء اللہ پھر اسی طرح سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یعنی گاڑی کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو تاکہ اچھی سی ڈرائیونگ ہو اور خیریت سے اپنی منزل تک پہنچے ٹھیک ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے ابو لاس خزائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لیے دیا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید یہ کمزوری کی وجہ سے ہمارا بوجھ نہ اٹھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے پھر اسے اپنے قابو میں کر لو اللہ تعالیٰ اسے سواری کے قابل بنا دے گا یعنی اس کا شر دور ہو جائے گا اس زمانے میں ظاہر گاڑی تو نہیں تھی لیکن سواری اگر ہم اس کو لیں تو دیکھے سواری کا بھی شر ہوتا ہے نا کبھی راستے میں رک جائے اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں پھر اسی طرح شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی دعا پڑھنی چاہیے اور وہ دعا ہے بسم اللہ اللہ جنبن شعتانا وہ جن شیتان ہمارا زخت نا کتنی خوبصورت دعا ہے اے اللہ ہمیں شیتان سے بچا ہماری محبتیں کائم رکھ کیوں شیطان شیتان جو ہے وہ فزیکلی بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے بدگمانیاں ڈال ڈال کے تو اس خاص تعلق کے وقت جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت خوش ہو رہے ہوں تو بھی کیا دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں شیتان سے بچا اور شیتان کو اس چیز سے دور رکھ جو ہمیں تو عطا کرے یعنی ہمارا اگر اس سے بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو بھی شیتان سے محفوظ رکھ یہ دین کے سوا کوئی اتنی دور تک نہ سوچ سکتا اور نہ ہی اتنی پروٹیکشن آپ کو کوئی دے سکتا ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیتان نقصان نہیں پہنچا سکتا تب آپ دیکھیے انسان کی حفاظت تو پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے تو اس یہ بھی بہت ضروری ہے لیکن عموماً لوگ ٹوائلٹ جاتے ہوئے ہم بستری سے پہلے دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں یا پھر یہ کہ یاد ہی نہیں ہوتی یا اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے یا پتہ ہی نہیں معلوم ہی نہیں ہم شادی کی تیاریاں مہینوں کرتے ہیں جان مال کھپاتے ہیں اس پر لیکن یہ علم نہیں دیتے بچوں کو شادی سے پہلے کہ جو ان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہو اب ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے گھر بھی ہوتا ہے گاڑی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا تو کسی اور کا قصور نہیں اپنا ہی قصور ہے کہ اللہ سے مدد نہیں مانگی پانچویں چیز معوضات پڑھنا یعنی ہر وقت اللہ تعالی کی پناہ لیتے رہنا بیت الخلا جاتے وقت اللہ عظبی کا بنل خوب تھے بلخاب میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے جن کا ٹھکانا وہ ایسی جگہ ہوتی ہے غصے کے وقت تابز پڑھنا غصے کے وقت ورنہ انسان اس کے بعد کیا ہوتا ہے زبان کھول لیتا ہے تو وہ اور گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے اور وہ جب دوسروں کے اوپر پڑتی ہے تو ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے اور پھر ان کے اندر کیسی نفرتیں پلتی ہیں اور خود انسان کو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ناروا طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو غصے کے وقت باللہ من شیطان رضیم پڑھنا اگر خود یاد نہ اور کوئی یاد کرا دے تو اس پہ مزید غصہ کرنے کے بجائے ہوش میں آ کے انسان تعوض پڑھ لے اصل میں انسان جب جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے اس وقت شیطان زیادہ عملہ ہوتا ہے جب آپ بہت کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بزرگ جو تھے وہ پہلے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہن بھائی ہم بہت سارے تھے ماشاء اللہ تو گھر میں وہ کوئی لطیفے سنا رہے تو ہنس ہنس کے ایک نے شروع کیا تو وہ ہوتا ہے کنٹیجیس ہوتا ہے ایک ہنستا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں ہماری نانی منع کرتی تھی اتنا نہیں ہنستے تو ہم کہتے تھے ہنستے کیوں نہیں اس میں کیا برائی ہے اسی طرح جب انسان بہت غم کی حالت میں تو اور بہت رو رہا ہوتا ہے سب بھی کمزور ہوتا ہے شیطان حملہ آور ہوتا ہے پھر اسی طرح ابھی انتہائی جذباتی کیفیت میں ہسبینڈ وائف کے تعلق کے وقت پھر اسی طرح غصے کے وقت تو یہ جو ہمارے ایموشنس کی ہائٹ ہوتی ہے نا یعنی پیک ہوتی ہے کہ اس میں ہم بہت ہائپر ہو جاتے ہیں سپر ہائپر ہو جاتے ہیں تو اس وقت شیطان کو دخل اندازی اور حملہ آور ہونے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے پھر کسی منزل پر اترتے وقت تعوض پڑھنا کوئی نئی جگہ پر آپ گئے ہیں کوئی نیا گھر لیا آپ نے کسی ہسپتال میں گئے ہسپتال میں کتنی قسم کے وائرسز ہو سکتے ہیں اور کتنے جراثیم ہو سکتے ہیں کسی کلینک میں گئے ہیں کسی پبلک پلیس پہ گئے ہیں تو اس وقت بھی اعوذ بکلمات اللہ اتامات شر ما خلق حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو اسے وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی کوئی چیز حام نہیں کرے گی شر تو وہاں ہوگا لیکن اس کو نقصان نہیں ہوگا پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت عبداللہ ابن امر ابن العاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم و بوجہ ہل کریمی و سلطان ہل قدیمی الرجیمی میں اللہ انتہائی عظمت والے کی اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردوز سے انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا اس کو حفاظت مل گئی لیکن ابل تو دعا یاد نہیں ہوتی کہ یاد ہو تو پھر پڑھنا یاد نہیں ہوتا تو شیتان کا کام کیا ہے بھلوانا بھلوانا ہماری اصل مصیبت جو ہے ہے نا وہ بھول آدم علیہ السلام بھولے تو کیا ہوا کتنی بڑی مشکل میں پڑ گئے تو اسی طرح اولاد آدم بھی بھولتی ہے خصوصاً نیکی کے کاموں میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے شیطان مردود کی شر سے بچنا نہایت ضروری ہوتا ہے پھر نماز کے آغاز میں تعوض پڑھنا یعنی نماز کے شروع میں تعوض پڑھنا ابو اماما باہلی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ایک تو تقبیر تحریم ہے نا وہ کہہ لی اللہ اکبر کہ ہاتھ باندھ دیے اب تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر تین مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ اللہ اللہ پھر تین مرتبہ سبحان اللہ و بھی ہم سبحان اللہ و بھی ہم ہی سبحان اللہ و بھی ہم اور پھر اعوذ کا من من حمزی ہی و نفقی ہی و نفسی ہی آپ پڑھ کے تو دیکھیں جو آپ کو کرار آئے گا جو سکون آئے گا یعنی بہترین دعا ہے یہ استفتاح یہ جو سبحان اللہ و بحمدی کا تیزی سے ہم پڑھتے نا اس کا الٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں پناہ کیا مانگی جا رہی تھی کہ میں شیتان کے کچوکے اس کی پھونک اور اس کے تھتکارنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں یعنی شیتان باقاعدہ انسان پہ شر کی پھونکے بھی مارتا ہے اور کچوکے بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ تھتکارتا بھی ہے اللہ اکبر تھری ٹائمس لا الہ الا اللہ تھری ٹائمس سبحان اللہ و بحمدی ہمدی تھری ٹائمس اور پھر اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزی و نفقی و نفسی بکا کا الشیطان الرجیم منہ ہی و نفقی و نفسی سے پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوض پڑھنا اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے تعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں یہ تو ہم نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں جی ہاں نیکی کے کام کرتے وقت ہی شیطان زیادہ روڑے اٹکاتا ہے ان کو زیادہ مشکل بناتا ہے یا ان کو اس طرح بے دلی سے کرواتا ہے کہ بس ایک حاضری لگانے والی بات ہوتی اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا فضا قرآ تل قرآن بال من شیطان سورت النحل کی نائنٹی ایٹ آئے تھے پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیتان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے پھر برا خواب دیکھنے پر تعبس پڑھنا برا خواب دیکھنے پر ابو قطع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیتان کی طرف سے ہوتے ہیں بس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور شیتان سے اللہ کی پناہ مانگے ایسا کرنے سے وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتائے یہ بڑا امپورٹینٹ ہے ہم برے خواب ہر ایک کو سنا رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے کوئی کہانی ہو نہیں خاموشی اختیار کرے بس آپ نے پناہ لے لی اللہ کی کافی اللہ آپ کے لیے اس کا ذکر نہ کریں پھر وس وسے آنے پر اور خصوصاً عقائد میں اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں اگر دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں تو اس وقت بھی اللہ کی پناہ لیں شیتان مردود سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیتان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں چیز کس نے پیدا کی یہاں تک کہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو ایسا وسوسا آئے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیتانی خیال کو چھوڑ دے یعنی ان بارے میں نہ سوچے کیونکہ اگر سپوز یہ کہہ بھی دیا جائے فلاں نے نوز باللہ ہے نہیں کوئی تو پھر اگلا سوال کیا ہوگا فلاں کو کس نے تو اسی لیے وسوسوں کی دعا یہ ہے و ظاہر وہ بکل شیر علی یہ پڑھ لیے کہ اللہ کے اول ہونے کے بارے میں شک ڈالتا ہے کوئی تو اول ہے نا تو وہ اللہ ہی ہے اول اول ول آخر وا وہ الشین علی اور کوشش یہ کرے کہ ہر روز ایک دفعہ یاد پڑنے کی عادت ڈال لیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے بسوسوں سے محفوظ رہتا ہے کسی کو بھی یہ تکلیف اور بیماری ہو تو یا کنستین میں میں نے یہ ازکار اکٹھے بھی کیے تھے ان میں بھی یہ ذکر موجود ہے شیتانی بسوسوں سے بچنے کی دعا جو ہے پھر اسی طرح اگر کوئی بھی کسی اور اچھی چیز کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں بلا وجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے بارے میں برے برے بسروں سے آنے لگتے ہیں بچوں کے فیوچر کے بارے میں شیطان اتنے برے برے خیال اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہال ہی کھاتا رہ جاتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی لائف کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور بے وجہ غمگین رہتا ہے یعنی اس چیز کے بارے میں غم ہے جس کا آپ کے پاس کوئی علاج ہی نہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں فیوچر کا اس وقت تو کوئی وجود نہیں نا تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں اس سے کل کس نے دیکھا تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جب شیطان وسوسا ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب وہ اما کا منش بلّہ کسی بھی موقع پر جہاں بھی شیطان آپ کو اکسائے اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مثلاً بیٹھے ہیں نا تو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے آپ کو پھر آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں اور گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں یہ ایسے ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور انتہائی غمگین کر کے اٹھتے یہ شیطان کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ آپ کو غمگین کرے کیونکہ غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے غم انسان کی زندگی کا وقت ضائع کر دیتا ہے تو غم سے چھٹکارا پانا بے حد ضروری ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اچھا اب مثلاً بچوں کی شادی نہیں ہوتی نا ہم سوچتے بار بار منفی خیال اس کی تو ہونی نہیں اس کی تو ہونی نہیں بھائی کس نے دیکھا نہیں ہونی کل یومن ہوا فیشان کوئی پتہ نہیں کل کا دن چڑھے اور آپ کیا خبر سنیں اچھا اب شادی ہوگی اب اس کا تو بچہ نہیں ہونا وہ شیطان وہی بس وسا ڈالے جائے گا پھر وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا اب وہ بڑا بھی ہو گیا اب اس بچے کی شادی کا کیا ہوگا یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو غم دیے ہی رکھتا ہے یہ کھائیں گے کہاں سے ان کی رسک روزی کا کیا ہوگا ان کی جاب ہی نہ چلی جائے یعنی ہر وقت منفی باتیں سوچوانا بیمار ہے تو یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا کیا پتا مری جائے کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بعد ٹھیک ہو گئے تھے کل ہی میں سوچ رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام نے اتنی بیماری کاٹی تھی تو انہوں نے کیا اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا کی تھی انی مسن شیتان بنسبن و عذاب یعنی تکلیف تو ہے جسمانی شیتان کے بسوسوں نے اس کو بڑھا دیا اور دوسری انہوں نے دعا کی تھی انی مسن در و انت ارحم راہمی تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے کس قدر پریشان کرنے کی کوشش کی اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنے دیتا تو کسی بھی وقت ایسی کوئی کیفیت آئے تو کمزور نہ پڑے فوراً اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ تو ہے نا میرا تجھ پہ بھروسہ ہے میں نے اپنا کام تیرے سپرد کیا تو ہی ہر چیز کو درست کرنے والا ہے ساری قوت قدرت کمال تیرے پاس تیرا کوئی شریک نہیں تو جو چاہے کر سکتا ہے خلوم یشا فی رحمت ہی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے تو اللہ ہم بھی تیرے کمزور بندے ہیں ہم گناگار بندے ہیں ہم اپنی کمزوریوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے اور جس کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے اس کو کیا بگڑ سکتا کچھ بھی نہیں اور پھر خاص طور پر یہ دعا رب من حمزات الشیاطین و بک بے ان یحضرون اے رب میں شیتان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو پھٹکے بھی میرے پاس میں یہ نہیں چاہتا کہ شیطان میرے پاس پھٹکے ابو دردا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اعزب اللہ من کا کیا مطلب اس کا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تجھ سے بچنے کے لیے پھر فرمایا اللہ بلا العنت اللہ میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں آپ نے تین بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ارض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تو یہ نماز کے کلمات نہیں تو یہ کیا چیز ہے اور ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شولہ لے کر آیا تاکہ میرا منہ جلائے ابلیس جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا غصہ آتا ہوگا کہ آپ رحمت ہیں عالمین کے لیے آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے تو میں نے اعوذ باللہ من بن کا کہا پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی پوری لانت بھیجتا ہوں بس وہ تین مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندہ رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے یعنی میں اس کو باندھ دیتا کیونکہ آپ کے اوپر تو شیتان کا زور نہیں نا ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ذکر ایک دو دفعہ کر کے چھوڑ نہ دیجیے کہ کوئی نہیں آرام آیا یہ پلے باندھ لیجیے بات کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں ایک دو خوراک لے کے پھر کہتے ہیں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ ریلیف ہو فوراً فوراً اصل میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز جلدی چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب میسجز جلدی چلے جاتے پہلے کہاں خط ہفتے بھر میں جاتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پہیا بننے کی وجہ سے ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی بجلی کے آنے سے اور چیزوں میں تیزی آ گئی تو اس سے انسان کا ایک مزاج بدل گیا ہے پورا اور وہ مزاج بن گیا ہے تیزی اور جلدی کا لیکن یہاں اس حدیث سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین مرتبہ تک وہ پیچھے نہیں ہٹا نہیں یعنی پہلی مرتبہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹا دوسری مرتبہ سے پیچھے نہیں ہٹا تیسری مرتبہ کہا تو پیچھے ہٹا تو اس لیے جو کہا جاتا نا تین دفعہ کل پڑے تین دفعہ دعا پڑے بسم اللہ ضلع تین دفعہ اس کلمات اللہ والی دعا پڑے تو اس کا ایک مقصد ہے یہ بات یاد رکھیے پھر اسی طرح کہا جاتا ہے سات دن تک یہ عمل مسلسل کرے تو اینٹی بایوٹک کا کورس نہیں ہوتا سات دن کا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دوبارہ سائیکل چلانا پڑے گا ریئیکشن ہو جاتا ہے وہ پھر بیکٹیریا واپس پلٹ کے اور حملہ آور ہوتا ہے بعض بیماریوں میں اس سے بھی زیادہ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو اس میں مسلسل علاج کرے بازو کا چالیس چالیس دن تک بھی چلتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں تو زندگی بھر ساتھ رہنی چاہیے السلام علیکم استاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا وہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیے تھے وہ ان کے لیے محرابیں بناتے عمارتیں بناتے سمندر میں غوطہ لگاتے اور یہ کام آسان نہیں ہوتا جنوں کو قابو رکھ کے ان سے کام لینا اور ان کو کنٹرول میں رکھنا یہ اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی ان کو انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ کسی کے پاس نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے سے کہا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنا ہے یا آزمائش ہے یا ایک امتحان ہے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شیطان کو باندھا نہیں وہاں ٹھیک ہے نکام نہیں لیا اسے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ موکل وغیرہ رام کرتے ہیں یا جن قابو کرتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب چلے کاٹتے ہیں اور بازو کو شرکیا کام کرتے ہیں جسے کل بھی میں نے ارض کیا تھا نا کہ وہ ان سے شرکیا باتیں بلواتے ہیں یا ان سے غلط کام کرواتے ہیں پھر ان کی بات مانتے ہیں ٹھیک